سے پچھلے آیت کریمہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہود جو ہے نا سمندہ کیا کرتے تھے اور ان کی اور کی خواہش تھی کہ آخری زمانے میں ایک نبی رہے گا اور ہم بدھ پرستوں کے خلاف ان سے مل کر جو ہے نا لڑیں گے اور اس پر فتح حاصل کریں گے تو بظاہر تو یہی کہا کر یہی کہا کرتے تھے اور تورات میں جو رسول اللہ علیہ وسلم کی نشانیات علامات کے صفات بیان کیے گئے تھے تو جس طرح کہ ہم نے پڑھا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ منصورنا علیہم بن نبی المبعوث سے آخر الزمان یہ پروردگار اللہ ہمیں جو ہے نا بت پرستوں کے خلاف مدد ہماری مدد کیجیے آخری زمانے کے مبوس ہونے والے نبی کے ذریعے یعنی جب یہ آخری اس کا آپ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا سورات میں وہ نبی جب آئیں گے تو آپ ان کو جلدی بھیج دیجیے تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر بت پرستوں کے خلاف لڑے اور ان کو بھی فتح کر لے تو گویا کہ ان کا تمنا بھی تھا خواہش بھی تھی اور یہ آرزو بھی یہ آرزو بھی دل میں کیے ہوئے تھے کہ جلد از جلد جو ہے نا اور یہ تمنا بھی کیا کرتے تھے کہ جلد از جلد ہونا بھی آئے جس کا ہمارے ساتھ وضع کیا گیا تھا تو ان کا یہ گمان تھا جس طرح کہ ہم نے پڑھا کہ جو نبی آئے گا جس طرح کہ بقیہ انبیاء بنو اسرائیل میں سے آئے تو یہ بھی بن اسرائیل ہی سے یعنی ہمارے ہی خاندان سے ہوگا لیکن کرنا اللہ کا ایسا ہوا کہ آخر جو نبی تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو اسرائیل میں نہیں آئے بلکہ بنو اسماعیل میں آئے تب تو جب انہوں نے یہ دیکھا اگر کو معلوم بھی تھا ساری نشانیاں سارے اسپا سارے علامات سب کچھ کے جانتے ہوئے بھی جانتے بوجھتے جب ان کو پتہ چلا کہ یہ تو ہمارے بنی اسرائیل میں سے نہیں ہمارے خاندان میں سے نہیں ہے بلکہ یہ بنو اسماعیل کی طرف انبیاء کا سلسلہ چلا گیا تو من اس کی وجہ سے اس ہردرمی کی وجہ سے جو ہے نا انہوں نے ان کا انکار کیا حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بہت کافی عرصے پہلے سے جو نئی تمنا کرتے آ رہے تھے اور ان کی عرضوں کی خواہش تھی کہ کہ کہا کرتے تھے اللہ منصور علیہ سے آخر زمان لیکن جب وہ آ گئے تو انہوں نے اس کا ماننے کی بجائے ان پر ایمان لانے کی بجائے ان کا اپنا نبی تصدیق کرنے کے بجائے ان کو ان کا انکار کیا اور پچھلی آیت کریم میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جب ان سے کہا گیا کہ آپ ایمان لاؤ اذا قیل لهم بما انزل الله کہ آپ ایمان جب ان کو کہا جاتا کہ آپ ایمان لاؤ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ تو جواب میں کہا کرتے کہ قالو نؤمن بما انزل علینا کہ ہم نے ایمان لایا ہے جو ہم پر نازل کیا گیا ہے اور ان پر کیا نازل کیا گیا تھا تورات یعنی تورات او ایک فرونا بما وراءه اور اس کے علاوہ جو کتابیں ہیں یعنی قرآن جو اس کے بعد نازل ہوئی ہے ان کا انکار کرتے ان کی منکر ہے وہ الحق حالانکہ یہ جو تورات ہے یا جو قرآن کریم جو ہے یہ ان کی تورات کی بھی تصدیق کرنے والی ہے تو اگر وہ حقیقت میں واقعی تورات کو مان رہے ہوتے یا ان پر عمل کرتے یا ان کو اللہ ان کے اللہ کتاب تسلیم کرتے ان تو یہ سب کچھ ہے کے باوجود بھی انہوں نے یہ نہیں کیا تو انہوں نے پھر یہ دعوی کیا کہ بما انزل علینا کہ ہم ایمان ہم نے ایمان لایا ہے جو ہم پر نازل کیا گیا ہے تورات تو آج جو ہم سبق پڑھیں گے آج جو ہم سبق پڑھیں گے یہ ولقد جاءكم موسى بالبينات اس ان ایت کریمہ میں جو ہے نا انہوں نے جو دعویٰ کیا تھا کہ نؤمن بما انزل علينا اس دعویٰ کی تبیر ہے پچھلی ایت کریمہ میں جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا اس دعویٰ کی تردید ہے کہ تردید کس طرح ہے کہ انہوں نے تو کہا تھا کہ انہوں نے سورات پر ایمان لایا ہے اور یہ ان آیت میں جو ہے نا ان کے اس دعوے کی تردید ہے کہ نے پر ایمان لایا ہے کیونکہ انہوں نے حضرت علیہ السلام کو بھی جو ہے نا ایمان اگرچہ لایا تو بعض لائے آئے تھے لیکن پھر بھی جو ہے نا واقعہ نہیں لے کے آئے تھے پھر اس کا جو قصہ ہے پر جانے کا جو ہے نا وہ آج ہم پڑھ لیں گے جب وہ وہاں گئے تھے کوئی طور پر حساب لینے کے لیے تو انہوں سے جو ہے نا سامری کے نام سے ایک تھا ان میں انہوں نے اس بچڑا کو جو ہے نا معبود بنایا تو سب کو اس کے پیچھے لگایا تھا سب اس کی عبادت کرنے لگے تو بظاہر تو کہہ رہے تھے کہ ہم ضلع آ رہی نا جو تورات ہم پر نازل کی گئی ہے ہم اس کو ماننے والے ہیں یا ہم اس پر ایمان لے کے آئے اور حال یہ تھا حقیقت یہ تھی کہ ان اس, اس میں بھی جو انہوں نے آگے پیچھے کیا ہوا تھا تو پچھلی آیت میں یہود کا جو دعویٰ تھا نؤمن بما انزل علینا اس کی تردید جو ہے نا فرما رہے آج جو ہم سبق پڑھیں گے اور ان کو پھر اس بات کا جس طرح کی پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ نہ ہونا احباؤ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کیا ہے لاڈلے ہیں یا ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں تو یہود یہ کہا کرتے تھے اور ان کے اس دعوی کی بھی جو ہے نا ان آیت کریمہ میں اگلے جو ہم پڑھیں گے تردید ہے کہ عمل اللہ کی محبوب ہے دوست ہے اور آخرت کی جتنی بھی نعمت ہے یہ ہمارے لیے ہی خاص ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کلین آیت کریمہ اس آیت کریمہ کا جو سب سے پہلی آیت آج ہم پڑھنے جا رہا ہے اس کے پہلے سب سے پہلے اس کو ترجمہ کر لیتے ہیں اور ترجمہ کرنے کے بعد جو ہم جو تفصیل تفصیل اور

اور خود موسیٰ تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے سمت تقسم العجلہ من بعد ہی پھر تم نے ان کے پیٹ پیچھے پھر تم نے ان کے پیٹ پیچھے وانتم ظالمون یہ ظلم کیا ہے یہ ستم ڈایا کہ گائے کے بچڑے کو معبود بنا لیا گائے کے بچڑے کو معبود بنا لیا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ اور تحقیق حضرت وَلَقَدْ جَاءَكُمْ اور تمہارے پاس لے کے آئے موسیٰ بالبینات مانا واضح دلائل حضرت موسیٰ تمہارے پاس واضح دلائل لے کے آئے یا صاف صاف دلائل لے کے آئے المعجزات یعنی معجزات وہ کون سے معجزات ہیں وہ تین مشہور معجزات کل عصا جیسے عصا جو عصا تھا جس سے تھا ولید اور ید بیضا اور اور البحر سمندر کا پٹنا جو ان کے بارہ قبیلے تھے جس کا تذکرہ سے پہلے بھی آ چکا ہے کہ انہوں نے اپنے آسا کو جب سمندر پہ مارا تو وہ بارہ راستے بن گئے بارہ بنیسال کے بارہ قوم تھے تو بارہ راستے بن گئے اور جو ہے نا تسلی سے انہوں نے سمندر کو پار کیا تو یہ تین معجزات ہے ثم تخصم العجل الہا من بعده ثم تخصم العجل یعنی اگرچہ اللہ تعالی نے جو حضرت موسی علیہ السلام تمہارے پاس واضح دلائل لے کے آئے یعنی اللہ تعالی کی طرف سے معجزات جو تھے ہیں یعنی نبی ہونے سے پہلے جو نا یہ معجزات ان کے سے عصا ید ید بیضا اور یہ جو فلک البحر سمندروں کا پٹنا یعنی بارہ راستے اس میں بن جانا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم جو ہے نا جس طرح آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ نو ہم پر ایمان لے کے آیا لیکن تم نے کیا کیا سمت سفر پھر تم نے بچڑے کو گائے کے بچے کو پھر تم نے گائے کے بچڑے کو بنایا تمہر پھر تم نے بچڑے کو گائے کے بچے کو الہن مانا معبود بنایا ثم تخصم پھر تم نے بنایا العجلہ گائے کے بچڑے کو مچھرے کو الہا معبود من بعد ہی اس کے بعد اس کے بعد المیقات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوئی طور پر تشریف لے جانے کے بعد یعنی وہ گئے اپنے ساتھ جو ہے نا جو ان کے عمرات سردار ان کو بھی اپنے ساتھ لے کے گئے تھے کتاب لینے کے لیے تورات لینے کے لیے جب یہ وہاں گئے تو پھر پیچھے جو ہے نا انہوں نے معبود بنایا بچڑے کو ایک سامری کے نام سے ایک آدمی تھا انہوں نے یہ ترتیب کی کہ ایک بچڑے کو جو ہے نا انہوں نے کر کرا کے جو بچڑا بنایا اور پھر جو ہے نا وہ قسم کی آوازیں بھی نکالتا تھا تو ان کو کہا تھا کہ یہ تو ہمارا معبود یہ ہے اس کو ہم دیکھتے رہے اور اس کا معبود حضرت مساج اس کے بارے میں بتاتا تھا کہتے ہیں کہ ہمارا معبود ایک ہے اور اس طرح جہنم بزخ یہ یہ وہ تو ان چیزوں کو ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے اور یہ تو ہم بظاہر خود دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے سامنے موجود ہے اور جو ہے نا ہاں، بھی تھا غریب قسم کے حرکات کر رہا تھا تو وہ بھی جو ہے نا خوب قسم ان کے باتوں میں آ گئے تو اس سامری کی وجہ سے جو ہے نا انہوں نے بھی پھر اس کی بارے شروع کر دیا مسئلہ اسلام تو وہاں گئے تھے تو جب وہاں آ گئے مسئلہ اسلام کے جو بھائی تھے ان کو یہاں پہ چھوڑا ہوا تھا پھر اس کا جو تفصیل ہے وہ تو شاید پڑھ لیا ہوگا تو پھر انہوں نے اپنے بھائی کو کہا تھا کہ کیا ہو تو انہوں نے کہا تھا انہوں نے اس کی داڑھی سے پکڑا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ مجھے داڑھی سے نہ پکڑی ہے سارے لوگ جو ہے نا دیکھ رہے پھر جب معلوم ہوا تحقیقات کی تو یہ سمجھ نے جو کیا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس پر ایسا ادب نظر کیا کہ جو بھی اس کو ہاتھ لگاتا تو اس کو سب تیز بخار ہو جاتا تو پھر آخر میں جو ہے اسی طرح کرتے کرتے جو ہے نا پھر میں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تباہ برباد کیا تو اس میں آیت کریمہ میں جو ہے کہ قد سمت اخذ تم رجل پھر تم نے بنایا بچھڑے کو گایا کہ بچھڑے کو الہن معبود من بعد اس کے بعد عباد جہا بھی علی نقات عرضی مسال اسلام کی کوئی سور پر تشریف لے جانے کے بعد وہاں تم ظالمون اور تم نے جب یہ حرکت کی تو گویا کہ تم نے ظلم کیا تم ظلم ڈال رہے تھے اتم ڈال رہے تھے اتخاذ اس بچڑے کے بچڑا پرستی پر اس بچڑا پرستی پر یا گوشت سالہ پرستی پر اب اس سے جو اگلی آئی تھی کریمہ ہے اس کا پہلے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اور ترجمہ پڑھنے کے بعد جو ہے نا پھر اس کی تفصیل پڑھ لیتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور او وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد دیا اور او وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد دیا وَرَفْقَانَا فَقُكُمَ الطُّورِ اور کوئی تم پر بلند کیا اور تمہارے اوپر طور کو بلند کر دیا اور کیا کہا اور یہ کہا کہ ما آتیناکم جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس کو بقوت اس کو مضبوطی سے تامو جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے وسمعو تو تامنے کے بعد جو ہے نا سنو اور جو کچھ کہا جائے اسے ہوش سے سنو قالو سمعنا واسعنا قالو کہنے لگے سمعنا ہم نے پہلے بھی سن لیا تھا واسعنا مگر عمل نہیں کیا تھا وَخُشْتِبُوا فِي قُلُوبِهُمْ الْعَجْلَ تو اب بھی جو ہے پہلے کی طرح ایسا ہی کریں گے وَخُشْتِبُوا فِي قُلُوبِهُمْ الْعَجْلَ اور دراصل ان کی کفر کی نحوست سے ان کی دلوں میں بشڑا بسا ہوا تھا وَخُشْتِبُوا فِي قُلُوبِهُمْ الْعَجْلَ بِكُفْرِهِمْ اور دراصل ان کی کفر کی وجہ سے ان کی کفر کی نحوست سے ان کے دلوں میں پچھڑا بسا ہوا تھا یعنی اس کی محبت بسا ہوا تھا قل آپ کہہ دیجئے قل بے اسما آپ ان سے کہیے بے اسما یا امرکم بھی ایمانکم ان کنتم مؤمنین کہ اگر تم مومن ہو تو کتنی بری ہے وہ باتیں جو تمہارا ایمان تمہیں تلقین کر رہا ہے یعنی بظاہر تو تم کہہ رہے ہو کہ ہم مسلمان ہیں ہم مومن ہیں اور بظاہر مومن ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو اور تمہارے جو اعمال ہے بچھڑوں کو معبود بنانے کا ایمان اور اس میں تو تضاد ہے اب اس آیت کریمہ کی جو تشریح ہے اس کی طرف آتا ہے بیمار اور جب ہم نے تم سے قول کرا لیا لیا عہد اور جب جب ہم نے لیا تم سے عہد ميثاق وعدہ کس پر سے الگ عمر بیمار سے حکام میں تورات پر عمل درامت کے لیے کہ تورات میں جو عمل ہوں گے اس پر عمل کریں گے اس پر ہم نے آپ سے مساق لیا وعدہ لیا اور یہاں تک وقت اور جب تم نہیں مار رہے تھے انکار کر رہے تھے تو ہم نے آپ کو رفعنا اور تحقیق اور تحقیق یا حالانکہ ہم نے کڑا کیا تھا رفانا ہم نے کڑا کیا تھا تمہارے اوپر تور کو ہم نے تم پر لاکھ کڑا کیا تھا کوئی تور کو الجبل حين امتنعتم من قبولها ليسقط عليكم وقلنا الجبل منا پہاڑ کوئی تور ایک پہاڑ کا نام ہے حين امتنعتم من قبولها جب تم اس کے قبول کرنے سے انکار کیا جس وقت تم نے ان کے قبول کرنے سے انکار کیا تو کس وجہ سے ہم نے تم پر کڑا کیا تھا یا اوپر لے کے آئے تھے یسقط علیکم کر کے تم پر گرا ہے تاکہ تم پر کوئی تور گرا ہے وقلنا اور ہم نے تمہیں کہا وقلنا اور ہم نے کہا تھا یعنی ہم نے حکم دیا تھا کہ خذو ما اتیناکم بقوہ کہ خذو معنی لے لو تھامو ما اتیناکم بقوہ جو کچھ ہم تمہیں دے رہے تھامو لے لو جو کچھ ہم تمہیں دے رہے جو قوت معنی ہمت کے ساتھ بجد مجتہاد جد جہد اور کوشش سے واسمعوا اور سنو اور سمو ما تؤمرون به سیما قبول یعنی احکام کو قبولیت کے کانوں سے احکام کو قبولیت کے کانوں سے سنو قالو تو جواب میں انہوں نے کیا کہا جب نے یہ کہا سمعنا آنا ہم نے سن لیا آپ کی بات کو آپ کی قول کو آپ کے حکم کو وہ آسین اور نافرمانی کی وہ آسین آپ کی حکم کی آپ کے عمل کی آپ کی بات کی ہم نے نافرمانی کی یعنی آپ کے حکم کی نافرمانی کی و اشربو فی قلوبهم العجلہ و اشربو فی قلوبهم العجلہ اور ان کو فی قلوبهم ان کی دلوں میں العجلہ منا بچڑے کی بچڑا پرستی بچڑا پرستی یا بچڑا اشربو منا فیوست ہو گیا تھا ان کے دلوں میں بچڑا فیوست ہو گیا تھا یعنی ان کی محبت فیوست ہو گئی تھی بچڑے کی محبت ان یہود کی دلوں میں ای خالت یعنی ان کی کی محبت محبت اس اس بچڑے کی محبت ان کی دلوں میں رچ بس گئی تھی کما یخالت شرا کما یخالت شراب جیسا کہ شراب کی محبت ان کی دلوں میں رچ بس گئی ہے جس طرح یہ شراب سے محبت کرتے ہیں اور ان کی شراب کی محبت جو ہے ان کے دلوں میں رچی بسی ہے اسی طرح جو ہے نا جو بچڑا تھا ان کی محبت بھی ان کے دلوں میں آئی تھی رچ بس گئی تھی بکفرہم بکفرہم مانا ان کی کفر کی وجہ سے ہے ان کے کفر کی وجہ سے ہے قل آپ کہہ دیجئے فرما دیجئے لہم ان کو بیعثما شیئن فرما دیجئے آپ ان سے بیعثما شیئن بہت بڑے ہیں بہت بڑے ہیں شیان یہ جو افعال جو تم کر رہے ہیں یہ جو تجربہ بظاہر جو ہے نا ایمان کا کہہ رہے ہو اور حقیقت میں جو ہے نا تم بچڑے کی بات کر رہے ہو کہہ دیجیے فرمائیے ان کو تمہارے جو یہ افعال ہے یہ بہت بڑے ہیں یا امر حکم بھی ایمان حکم جن کا تمہارا ایمان جو ہے نا وہ تمہیں ترقی کرتا ہے یا حکم کرتا ہے یا امر دیتا ہے تورات کا یعنی یہ جو تم کر رہے ہو کیا تورات پر ایمان لے کے تو بظاہر جو جو تمہارا دعویٰ کر رہے ہو یہ جو ہے نا بہت بڑے افعال ہے عبادت العجل بچڑے کی عبادت بچڑوں کے معبود بنانا یا پرستی بچڑا پرستی ان کن تم مومنین اگر تم مومن ہو اگر تم مسلمان ہو اگر تم اہلی ایمان ہو یعنی بظاہر تم یہ کہہ رہو سماج عام سن جس طرح کہ تمہارا گمان ہے جس طرح کہ تمہارا فکر ہے جس طرح کہ تمہارا سوچ ہے المانا فلاس کلام یہ ہے کہ لست مومنین تم مومن نہیں ہو تم مسلمان نہیں ہو کیوں لا العجل کیونکہ ایمان جو ہے نا یہ بچڑے کی عبادت کرنے کا حکم نہیں دیتا ہے بظاہر تم کہہ رہے ہو کہ ہاں، ایمان ہے مومن ہے اور حالت یہ حقیقت یہ ہے کہ جو ایماندار ہوتا ہے جو ممن ہوتا ہے اور ایمان جو ہے نا یہ بچڑے کے عبادت کا حکم کبھی بھی نہیں دیتا والمراد اباؤہم یہاں سے مراد جو ہے ان کی جو اباؤ اجداد تھے او مراد ہے فَقَذَارِكَ انتم تو جس طرح تمہارے اباؤ اجداد تھے اسی طرح تم بھی ہو یعنی جس طرح او مسلمان نہیں تھی اسی طرح تم بھی مسلمان نہیں ہو فَقَذَارِكَ أَنْتُمْ لَسْتُمْ مَنِمِ تَوْرَاد اسی طرح تم جو ہے تورات کے مسلمان تورات کہ مومن نہیں ہو مسلمان نہیں ہو ایمان آپ تولات پر نہیں رکھ رہا قد قذب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حالانکہ تم نے رسول اللہ علیہ وسلم کی تقزیب کی انکار کیا اس کو نہ مانا منکر ہو گیا ولی ایمان ابی حال آئے ورمی تقزیبی ہے اور ان پر تورات پر ایمان لانا جو ہے نا اس کو تقزیب ولی ایمان ابی حال اور اس تورات پر ایمان لایا تورات پر ایمان تورات پر ایمان بھی ہے اور تورات پر ایمان لانا ہے یا تورات پر مومن ہونا لا حکم نہیں دیتے رسول اللہ وسلم کے تقزیب کا انکار کا کا یعنی بظاہر جو تم کہہ رہے ہو کہ ہم ایمان لے کے آئے اور ہم مومن ہیں حالانکہ اس میں بھی اگر تم اس کو اللہ کی کتاب مانتے ہو اس پر ایمان لاتے ہو تو اس میں تو بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ محبت بھی اللہ کے نبی ہے تو گویا کہ تم اس کو نہیں مان رہے ہو جب اس کو نہیں مان رہے تو اس کو بھی نہیں مان رہے ہو اور اس کا ماننا جو ہے نا اس کے نہ ماننے کو مسلزم نہیں اس کا ماننا جو ہے نا یہ اگر حقیقت میں بھی تم اس کو مانتے تو آپ اس کو بھی مانتے ہو اس کو بھی مانتے جب آپ اس کو حقیقت میں نہیں مان رہے ہو تو اس کو بھی آپ نہیں مان رہے ہو اور تورات پر ایمان لانا لا امر و حکم نہیں کرتا امر نہیں کرتا تقریبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جٹرانے کا تقزیب کا یا اس سے منکر ہونے کا اب جو اگلی کریم ہے پہلے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں خود انکان لکم الدار الاخرہ کل آپ کہہ دیجئے آپ کہیے آپ ان سے کہیے انکار لکم الدار الاخرہ کہ اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا اگر انکانت لکم الدار الاخرہ اند اللہ اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا اگر خالصتاً تمام انسانوں کو مندون نہ آتے تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہاری یہ ہی مخصوص ہے یعنی اگر آخرت کا اگر یا یعنی آخرت کی جنہ کی جو نعمتیں یہ تمام لوگوں کو مومنوں کو چھوڑ کر تمہارے لیے خاص ہے اگر آپ اپنے اس میں سچے ہو کہہ رہے موت جیسے کہ تمہارا کہنا ہے تو موت کی تمنا کر کے دکھاؤ فتمن موت تو موت کی تمنا کر کے دکھاؤ ان صادقین اگر واقعی سچے ہو اگر واقعی سچے ہو حضرت کی تفصیل ہے قل کہہ دیجئے فرمائیے لہم ان یہود کو آپ فرما دیجئے ان یہید کو ان کانت لکم دار الاخرہ ایل جنتو اگر آخرت کا گھر یعنی جنت خاص تمہارے لیے ہے اگر آخرت کا گھر یعنی جنت تمہارے لیے ہے اند اللہ اللہ کے نزدیک اللہ کے نزدیک اے خالص یعنی خاص تمہارے لیے کسی اور اتنے شریک نہیں ہے بلا شرکت غیر یہ تمہاری تمہارے لیے ہی ہے آخرت کی آخرت کا گھر یعنی جنت جنت کی یہ تمہارے لیے ہی ہے اندونی ناس لوگوں کے علاوہ لوگوں کے علاوہ کما تم جیسے کہ تمہارا گمان ہے تو جب اس طرح ہے اگر حقیقت میں بھی اسی طرح ہے تو کیا کرو فتمنا الموت ان کن نہ تو تم موت کی تمنا کرو تو تم موت کی تمنا کر کے دکھلا دو ان کن مساقین اگر تم سچے ہو اگر تم سچے ہو اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو وہاں تک جانا میں جو ہے نا صرف موت ہی رکاوٹ ہے تو آپ موت کی تم موت کی تمنا کر کے دکھلاؤ اور یہ ہر جو ہے نا اس طرح نہیں کر سکیں گے اور نہ کریں گے جس کے اگلے آیت کریمہ میں ہے کا ہے کہہ رہے یہاں پہ جو ہے نا تمنا موت کے ساتھ جو ہے نا دو شرطیں معلق کی ہے تمنا موت کے ساتھ دو شرطیں معلق کی ہے نمبر ایک اس طرح کے پہلا شرط جو ہے نا دوسرے کے لیے قائد ہے یعنی اگر پہلا ہوگا تو دوسرا بھی ہوگا اگر پہلا نہ ہو تو دوسرا بھی نہیں ہے وہ کیا ہے یعنی ان صدق تم فی سطختم کہ اگر تم اپنے گمان میں اپنے ظام میں سچے ہو انہا لکم یہ جو آخرت کا گھر ہے آخرت کی جو نعمتیں ہیں یا جو جنت ہے لکم یہ تمہارے لیے ومن کانت لہو اور جس کے لیے یہ ہو یسرہ تو زہر سی بات ہے اس کو ترجیح ہوگا تم تما میں اگر تم سچے ہو اپنے گمان میں لکم کہ یہ تمہارے لیے یعنی نعمتیں ہیں یا آخرت کا جو گھر ہے جو جنت ہے یہ تمہارے لیے اور من کانت لہو اور جس کے لیے یہ ہو اور جس کے لیے یہ ہو یوس روحا تو اس کو ترجیح دیتا ہے تو ترجیح دیتا ہے تو آپ کو پھر موت کی تمنا کرنی چاہیے الموت الیہا اور اس تک پہنچانے والی جو ہے نا ہو کیا الموت ہو موت ہے فتمنا ہو تو اگر تم آکی سچے ہو تو تم اس کی کیا کرو تمنا کر دو تم اس کی تمنا کر دو اگرچہ پورا ہو گیا ہے یہ ایک آیت رہ گیا ہے اگر ہو دوسرا کلاس ہو تو آیت ہے اس کو پڑھ لیتے تو رکا بھی مکمل ہو جائے گا اور ہمارا سبق بھی مکمل ہو جائے گا اگرچہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کے بعد ایک اور کلاس بھی ہوا کرتا ہے تو جو استاد ہوتے ہیں وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں اگر وہ فکس دس بجے شروع ہوتا ہے تو ہمارے پاس ٹائم تو ہو گیا ہے اور اگر سوا پہ یا پانچ پہ یا دس اوپر شروع ہوتا ہے پانچ منٹ میں یا دس منٹ میں تو یہ قید کلمہ پڑھ لیتے ہیں چلو صحیح ہے صحیح ہے کہ پر ہوتا ہے تو کل پھر اگر ہے تو آپ کر لو کہ اگر ویسے تو ہماری کلاس جو ہے نا دس بجے ہوتی ہے اگر اس سے پہلے کوئی اور کلاس نہ ہو پر صرف پانچ منٹ صرف پانچ منٹ جو ہے نا اگر پہلا ہو جایا کرے تو بہتر رہے گا یعنی نو پچپن پہ نو پچپن پہ اگر ہو جایا کرے تو بہتر رہے گا یا اسی میں جو ہے نا ان کوشش کریں گے کہ جو ہے اسی میں کریں اس میں دو کی بات کچھ نہیں ہو اگر سسٹم ہو گیا تو پوچھ سکتے چلو صحیح ہے انشاءاللہ اگر زندگی بکی رہی تو کل انشاءاللہ جو باقی رہ گیا ہے انشاءاللہ پھر کل پڑھیں صحیح ہے